لا يؤاخذكم يؤاخذكم الله باللغو في ولكن بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا لیکن ان قسموں پر تمہارا مواخذہ کرے گا جنہیں تم نے دل سے کھائی ہوں گی اور اللہ مغفرت کرنے والا اور بڑا بردبار ہے بسا اوقات انسان کی زبان پر قسم کے الفاظ آ جاتے ہیں ان سے اس کی کوئی نیت نہیں ہوتی ایسی قسم کا کوئی اعتبار نہیں اللہ نے اپنا فضل و کرم کرتے ہوئے بندوں کو خبر دی ہے کہ ایسی قسم پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کریں گے مواخذہ اس قسم پر ہوگا جس میں دل کے قصد کا دخل ہو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو غیر شعوری طور پر لا واللہ بلا واللہ کہہ دیتے تھے بخاری معطا ابوداود فائدہ مفسرین نے لکھا ہے کہ لغو قسم ہر وہ قسم ہے جس میں الفاظ کے ساتھ دل کی نیت شامل نہ ہو چاہے وہ کوئی بھی صورت اور کوئی بھی حالت ہو اور ایسی قسم پر مواخذہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا